بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے